امام مالک بن انس نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائزہ تھی طلاق دے دی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اسے رجوع کرے پھر اسے رہنے دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے یعنی توہر شروع ہو جائے پھر اسے حیض آ جائے پھر وہ پاک ہو جائے پھر اگر وہ چاہے تو اس کے بعد اسے اپنے پاس رکھے اور اگر چاہے تو اس سے مجامت کرنے سے پہلے طلاق دے دے یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو باون